حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عقیقہ کیا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار دو سو اٹھارہ